بہت ہی خوبصورت سبق ہے ہمارا آج کا اور اس کے اندر اگر ہم پچھلی آیتوں سے رب دیکھیں تو وصیت کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی تھی کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو انسان کسی دوسرے کو اس کے حق نہیں دے سکتا اب یہ تقوی کیسے حاصل کیا جائے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یا یو الزین آمن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم علیہ کم تم پر روزے فرض کر دیے گئے کیسے کما کتب الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے کی قوموں پر فرض کیے گئے کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ یہاں سے روزے کا ٹاپک شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں نماز کا ذکر تقریباً سات سو بار ہے توحید کی بات بارہا پا ہے لیکن روزہ اتنی اہم عبادت ہونے کے باوجود اس کا تذکرہ صرف اسی مقام پہ ہے کہیں سائیڈ ایشو کے طور پہ ذکر آ جائے تو آئے گا لیکن اس کے احکامات اس کی ڈیٹیلز یہاں ہیں اور افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ جو یہ سبق نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ یہی کہنے لگے کہ قرآن میں تو کہیں روزے کا تذکرہ ہی نہیں یہ بات میں نے شور کو بیدار کرنے کے لیے کی کبھی بھی قرآن کے سفر میں آپ چھٹی کرنا چاہیں یا آپ ایسے ہی ایزی فیل کریں تو سوچ لیا کریں کہ شاید جو حکم آ جائے گا وہ دوبارہ پھر میں کبھی بھی نہ سن سکوں اور کلاس کے ساتھ جب ہم سنتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بات میں سننے یا ریکیپ کرنے سے بالکل مختلف ہوتی ہے بہرحال روزہ کیا ہے دین اسلام کا بنیادی رکن ہے معروف روایت اللہ کے نبسِ و کی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنی الاسلامی خمسن اور ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز روزہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اس ٹیبل کی چار ٹانگیں ہیں اس کی ایک ٹانگ اگر ہٹا دی جائے تو یہ ٹیبل سیدھا نہیں رہے گا اور جب ٹیبل سیدھا نہیں تو اس کے اوپر ہم رکھ ہی کچھ نہیں سکتے بالکل اسی طرح دین اسلام میں سے اگر روزہ فاسٹنگ اس کو نکال دیا جائے تو دین اسلام ٹیڑھا ہو جائے گا اور ٹیڑھا جب ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر باقی چیزیں بھی نہیں آئیں گی صرف میں نے اس چیز کو آپ کے لیے اس لیے رکھا کہ آپ سمجھیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے روزے کے لفظ کو یہاں قرآن آپ دیکھ رہے ہیں کہ السیام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا السیام کا لفظ جو ہے سوم سے ہے سواد واؤ میم اس کا روٹ ہے اس لفظ کو ذرا سمجھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے عربی زبان میں گھوڑے کو بھوکا رکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اور وہ کیا تھا کہ عام طور پہ تو ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے اور صحراؤں میں چلتے بھی آسانی سے تھے بھوک پیاس بھی برداشت کرتے تھے لیکن جنگوں میں گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اپنے مزاج کے اعتبار سے گھوڑا بڑا نازک مزاج ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے فوراً ہی اس کو سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے یا فوراً ہی تھک جاتا ہے تو لہٰذا عرب لوگ جب کسی جنگ میں جانا چاہتے تھے تو اس سے کچھ دن پہلے سے اپنے گھوڑوں کو خوب بھوکا رکھتے تھے پیاسا رکھتے تھے اس طرح سے ان گھوڑوں کے اندر قوت برداشت بڑھتی ٹالرنس بھرتی ان کے اندر ان کے اندر سیلف کنٹرول بڑھتا اور پھر جب جنگ میں ان کو پانی نہ ملتا کچھ اور تکلیف آتی تو وہ پھر اس کی وجہ سے اپنے آپ کو قائم رکھتے تھے اس کیفیت کو سوم کہتے ہیں عربی میں یعنی سوم کیا ہے گھوڑے کو نکیل باندھنا ڈالنا اسی بات کو یہاں ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہم نے پارے کے آغاز میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا آرڈر ہمیں دیا کہ وجا النا کم امتوں وسطا لی تکون شہدا الناس اے امت مسلمہ میں نے تم کو بہترین امت بنایا تم لوگوں کے اوپر ایک لیڈرشپ کا کام کرنے والے ہو اب جس طرح گھوڑے کو میدان جنگ میں لانے سے پہلے سیلف کنٹرول سکھانا لازمی ہوتا ہے ورنہ تو وہ گھوڑا اپنے ہی مالک کو ہی تنگ کرنے لگے اسی طرح امت مسلمہ کے اندر سیلف کنٹرول لانے کے لیے صبر لانے کے لیے تقوی لانے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا تو پہلی بات جو ہم نے یہاں سے خز کی وہ کیا ہے کہ روزے کوئی سزا نہیں ہے روزے تربیت کا ایک ذریعہ ہے خطی علیکم فرض ہے آپشن نہیں ہے چوائس نہیں ہے اگلی بات یہ ہے کہ صرف امت مسلمہ پر ہی نہیں رکھے گئے کما کو علی علزین من قبلکم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کے ہر نبی کی قوم پر روزے فرض تھے ان کی کیفیت فرق رہی جیسے حضرت نوح کی قوم پہ عطا کے تین روزے رکھنے فرض تھے اسی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے روزے مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں کچھ مختلف دنوں میں ہوتے ہیں کچھ ڈیوریشن فرق ہوتی ہے تو اپنی شکل بدل کر روزہ ہر دور میں رہا خاص طور پہ عرب لوگ روزے سے بالکل غیر معروف تھے کیونکہ عرب میں کوئی نبی نہیں آیا